بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه محترم آپ نے قرآن کریم کے سلسلے میں کو ہو رہا ہے کہ آپ ان شاء اللہ اور انگلش میں بیان ہوئے بھیاند میں سنا ہفتہ محمد رحمت اللہ علیہ جو کی ان میں سے میں سناتا ہوں اس کے بعد ان شاء اللہ ذکر کی مجلس ہوگی اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی یہ حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوالات کے جوابات دیے ہیں اسی سلسلے میں تھوڑا سا حصہ میں سناؤں گا ان شاء اللہ بڑا لوگوں کا شکار ہوتا ہے سو کے چاروں سے لوگ ہیں اور سلوک تصور صوفی ہونا اور سلوک اچھے کاموں کو کرنا اور اچھے راستے پر چلنا اور اس کا ایک طریقہ ذکر بھی ہے حدیث میں آتا ہے مامن قومن یا قرون اللہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں آواز دے کر قوموں کہ تم چلے جاؤ کیسے ہارے اٹھو محبوب اللہ کی تمہاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے بابا نے ماضیوں میں کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اس کی وجہ سے لوگ آخر دور ہو جاتے ہیں إلا إلا ذكر ذكر الله الله قوم قوم هو هو عالم عالم أو أو متعلم متعلم بھی بھی آیا آیا ہے ہے مرفوع یہ طالب علموں کی باتیں سے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے آتے ہیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہانک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو اس مجلس میں یاد کرتے ہیں جو ہماری مجلس سے بہتر خاص کہ خاص فرشتے عام لوگوں سے بہتر ہیں عام مسلمانوں سے بہتر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اللہ تعالیٰ کا اچھا کریں إلا إلا ذكر ذكر الله الله أو أو ما والاه ما والاه اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن سب سے اچھا مطلب ہے ما ما والاه أحبه الله من أعمال الخير مدد کرتے ہیں ہاتھ پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کسی مزلو کی روایت کرتے ہیں جس میں خیر کے اخبار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپیٹ میں الحمد للہ یا عالم ہو یا فرماتے ہیں صاحب نے فرمایا مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے وہ فرما اللہ اللہ کا بند ہے اللہ تعالیٰ کی ہونے چاہیے اور مجبور حدیث ہے جو آپ کے بار بار سنی ہے آر ہیں کہ اللہ سب نے فرمایا جس کو حدیث ہدی سے کچھ لفظ مجھے اکیلے یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلا یاد کروں گا اور جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں اس کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کروں گا اور بہتر جو ہمارے اکاگر تھے وہ ذکر کی لائن جی کے اندر جی کی پوری خدمت کرتے ہیں اور اس کے اندر پورا جیت آ جاتا تھا حضرت حاجی احمد اللہ علیہ ہمارے تھے حضرت مولانا حضرت مولانا علی احمد اللہ علیہ حضرت مولانا نشید احمد اللہ علیہ اور حضرت انہیں کے ساتھ فخر کرتے تھے فرماتے تھے یہ اگر مجھ مجھ سے کوئی اگر سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا لائے ہو میں مولانا مولانا رشید احمد جس وقت جیسے مولانا صاحب فرمایا انگریزوں کا اور غیر قوموں کا غلط ہو رہا ہندوستان پر اس وقت یہ حضرات جمع ہوئے اور فرمانے لگے کہ ذکر کے ساتھ جہاد بھی ہو جائے ذکر کی رات کے ساتھ جہاد ہو جائے اس جہاد کے لیے تیار ہونی چاہیے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ امیر المومنین مقرر ہوئے ان کے ہاتھ میں بیان

اور مولانا کا سنانے اللہ مسلح کی وجہ سے چھپ گئے اور ایک مرتبہ سپاہی آئے ان کو تلاش کرنے کے لیے اور وہ مسجد صاف کر رہے تھے پوچھا منتخب جی، کہاں ہے وہ اپنی جگہ پہ ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہاں سے معلوم نہیں لگے میں آتے اور وہ اگر انگریز سمجھ میں لگے کہ یہ مسجد تو ہمارے تو اسی وجہ سے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ ہے ان کا بھی وارنٹ گرفتاری تھا دو واقعات ایسی ہوئی تھی کی وجہ سے وہ ان کو مولانا حاجی امداد اللہ مکی کو نہیں دیکھ سکے ایک مرتبہ آئے اور وہ گھوڑوں کے اس میں ان کے لیے مودی نے جہاں ہوتا ہے دکھایا تھا وہ آئے اور کہا مجھے گھوڑا دیکھنا ہے انگریز آئے اس گھوڑا کیا دیکھنا تھا بستر کو دیکھنا بستر خالی کام کو ایسا لگ رہا ہے اس پر کوئی لیٹر ہوتا ہے یا کوئی تھا میں بستر خالی ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے سو جاتے دی تو اس کو میرا فرماتے ہیں نہیں یا تو اگست منانا ہر جن لاگر محل اللہ تعالیٰ نے ان کی دل میں ڈالا اس وقت نکل گئے یہ بھی ہو سکتا ہے

وہ مسلے پر لگایا گیا موسلم حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو لگ دے پھر وہ حضرت کی رہے مولا نے ہجرت فرمائی اور وہاں دعائیں کرتے رہے اور ان کی دعاؤں کی نتیجے میں یہ مدارس قائم ہوئی ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بغیر پورے والے بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا ایسا پالک بن جائے جیسے جسم غذا کو طلب کرتا ہے اور احباروں کی اللہ تعالیٰ کو کھانا چلنے کی تفریح ادارے اور کو خوشیاں نصیب فرما دے حاضرین سب کو لا بتا رہا برباد سے صلی اللہ علیہ